سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو منی ٹپکائے تو جنابت کی وجہ سے غسل کر اور جب تو منی ٹپکانے والا نہ ہو تو غسل نہ کیا کر حدیث نمبر چار سو انسٹھ مسند احمد